عامر بن یحییٰ معافری نے حنس سے خبر دی کہ انہوں نے کہا ہم ایک غزوے میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ حصے میں ایک ہار آیا جس میں سونا چاندی اور جواہر تھے میں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا چنانچہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا سونا اتار لو اور اسے ایک پلڑے میں رکھو اور اپنا سونا دوسرے پلڑے میں رکھو پھر برابر برابر کے سوا نہ لو کیونکہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس طرح کی بے میں مثل بمثل یعنی یکساں کے سوا ہرگز نہ لے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اناسی